شریعت یا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے شریعت یا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے شریعت یا شہادت بس یہ نعرہ ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے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 نفاذ دی کی خاطر ہم بڑھیں گے اس طرح پر کے نفاذ دی کی خاطر ہم بڑھیں گے اس طرح پر کے کہو مجنون پھر بھی ہم مشن اپنا بتائیں گے کہو مجنون پھر بھی ہم مشن اپنا بتائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے نہیں امن و اما آیا کسی طرز حکومت سے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے محمد کے صحابہ ہی کا قانون لے کر آئیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بغائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی نافذ یہاں یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی یہاں یہ پاکستان بنا تھا کہ شریعت ہوگی یہاں اسی مقصد کی خاطر ہم تو تجا اپنی لٹائیں گے اسی مقصد کی خاطر ہم تو تجا اپنی لٹائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے گئے مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے گئے مدارس بن کے کانٹے کیوں تیری آنکھوں میں چبھتے گئے تحفظ ان کو دینے کی سدائیں ہم لگائیں گے تحفظ ان کو دینے کی سدائیں ہم لگائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ ہو اکبر ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر گرا دی مسجدیں اس دور کے ایک اب رگانے پھر گرا دی مسجدیں اس دور کے ایک اب رگانے پھر گرا دی مسجدیں اس دور کے ایک اب رگانے پھر ابابیلے خدا بن کے انہیں اب ہم بچائیں گے ابابیلے خدا بن کے انہیں اب ہم بچائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے اللہ اکبر اللہ ہو اکبر علبر عملہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر حقیقت ہی بیاں کر دی ستم جتنا تھا جو بن پر اسی راہ اکابر پر ہمیشہ چلتے جائیں گے اسی راہ اکابر پر ہمیشہ چلتے جائیں گے جہاں میں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 زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب زنا کے یہ کھلے اڈے نہیں چھوڑیں گے یہاں پر اب فحاشی کو ختم کر کے حیا سیرت بنائیں گے فحاشی کو ختم کر کے حیا سیرت بنائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے جبر چوری ڈکیتی کی جہاں دیکھو حکومت ہے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 لہو معصوم جانو کا بہا کر تو بچے گا کیا لہو معصوم جانو کا بہا کر تو بچے گا کیا تیری شاہی کو ہم قوت سے اے ظالم اڑائیں گے تیری شاہی کو ہم قوت سے اے ظالم اڑائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بہائیں گے اللہ ہو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 سنا ہے کہ طریق اپنا شریعت کے مخالف ہے سنا ہے کہ طریق شریعت کے مخالف ہے ہاں کچھ بھی ہو مگر باعث جبر کو ہم مٹائیں گے ہاں کچھ بھی ہو مگر باعث جبر کو ہم مٹائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے اللہ اکبر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 سنو ایگلے زمانہ تم سنو آواز گیلانی سنو ایگلے زمانہ تم سنو آواز گیلانی شریعت کا یہ پرچم ہم تو ہر صورت اٹھائیں گے شریعت کا یہ پرچم ہم تو ہر صورت اٹھائیں گے جہاں میں امن کی خاطر لہو اپنا بگائیں گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر